ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا خبردار رہو کہ اللہ کی لانت ہے ظالموں پر جو اللہ کی راہ میں روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں یہی ہیں آخرت کے منکر نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور جن سے اپنا باندھا ہوا افطرا گم ہو گیا بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیا کار ہوں گے اللہ پر بہتان باندھنے والوں کا انجام رسوائی ہے جو لوگ اللہ کے ذمے بہتان باندھ لیں ان کا انجام اور قیامت کے دن کی ساری مخلوق کے سامنے ان کی رسوائی کا بیان ہو رہا ہے مسند احمد میں ہیں صفوان ابن محرز کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ عز و جل مؤمن کو اپنے قریب کریں گے یہاں تک کہ اپنا بازو اس پر رکھ دیں گے اور اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائیں گے کہ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے اور فلاں بھی اور فلاں بھی یہ اقرار کرتا جائے گا یہاں تک کہ سمجھ لے گا کہ بس اب ہلاک ہوا اس وقت ارحم الرحمین یعنی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے میں دنیا میں ان پر پردہ ڈالتا رہا سن آج بھی میں انہیں بخشتا ہوں پھر اس کی نیکیوں کا عمل نامہ اسے دے دیا جائے گا اور کفار و منافقین پر تو گواہ پیش ہوں گے جو کہیں گے کہ یہی وہ ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے تھے یاد رہے کہ ان ظالموں پر اللہ کی لانت ہے یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے یہ لوگ اتباع حق سے اور ہدایت کے راستے سے جنت سے اوروں کو روکتے رہے اور اپنا طریقہ ٹیڑھا ترچاہی تلاش کرتے رہے ساتھ ہی قیامت کے اور آخرت کے دن کے بھی منکر ہی رہے اسے مان کر ہی نہ دیا یاد رہے کہ یہ اللہ کے ماتحت ہیں وہ اللہ ان سے ہر وقت انتقام لینے پر قادر ہے اگر چاہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں ہی پکڑ لے لیکن اللہ کی طرف سے تھوڑی سی ڈھیل انہیں مل گئی ہے بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتے ہیں بالآخر جب پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے ہی نہیں ان کی سزائیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں سے انہوں نے کام نہ لیا حق سننے سے کانوں کو بہرا رکھا حق کی تابے داری سے آنکھوں کو اندھا رکھا جہنم میں جاتے وقت خود ہی کہیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سور ملک کی آیت نمبر دس میں فرمایا لو لوکنانس نسمع عقل نعقل ما كنا فی اصحاب السعير یعنی اگر سنتے ہوتے عقل سے کام لیا ہوتا تو آج دو زخی نہ بنتے اس جیسا ایک اور فرمان سورہ نحل کی آیت نمبر اٹھاسی میں ہے اللہ دینہ کا فرو الله زدناهم اللہ فوق العذاب اس میں ہے کہ کافروں کو اور اللہ کی راہ سے روکنے والوں کو عذاب پر عذاب بڑھتے چلے جائیں گے ہر ہر حکم عدولی پر ہر ہر برائی کے کام پر سزا بھگتیں گے پس صحیح قول یہی ہے کہ آخرت کی نسبت کے اعتبار سے کفار بھی فروع شرع کے مکلف ہیں یہی ہیں وہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور خود اپنے تئیں جہنمی بنایا جہان کا عذاب ذرا سی دیر بھی ہلکا نہیں ہوگا آگ کے شعلے کم ہونے تو کہاں اور تیز تیز ہوتے جائیں گے جنہیں انہوں نے گھڑ لیا تھا یعنی بت اور شریک رب وغیرہ وہ آج انہیں کچھ کام نہ آئیں گے بلکہ نظر بھی نہ پڑیں گے بلکہ اور نقصان پہنچائیں گے وہ تو ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کے شرک سے صاف مکر جائیں گے گو یہ انہیں باعث عزت سمجھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ان کے لیے باعث ذلت ہیں کھلے طور پر اس بات کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ ان مشرکوں نے انہیں پوجا ہو جیسا کہ اللہ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر چھ میں فرمایا یہی ارشاد خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے تھا جس کا ذکر سورہ کبوت کی آیت نمبر پچیس میں ہے کہ ان بتوں سے تمہارے دنیاوی تعلقات کو تم وابستہ رکھو لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کر جائے گا اور ایک دوسرے پر لانت کرنے لگے گا اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی کسی کو کوئی مدد نہ پہنچائے گا یہی مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 میں ہے از الدین طوبیو یعنی اس وقت پیشوا لوگ اپنے مریدوں سے دستبردار ہو جائیں گے عذاب الہی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور باہمی تعلقات سب منقطع ہو کر کٹ جائیں گے اسی قسم کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں وہ بھی ان کی ہلاکی اور نقصان کی خبر دیتی ہیں یقیناً یہی لوگ قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے جہنم کے گڑھے جنت کے درجوں کے بدلے انہوں نے لیے اللہ کی نعمتوں کے بدلے آگے جہنم قبول کی میٹھے ٹھنڈے خوشگوار جنتی پانی کے بدلے جہنم کا کھولتا ہوا گرم آگ جیسا پانی انہیں ملا حورعین کے بدلے لہو پیپ اور بلند و بالا محلات کے بدلے دوزخ کے تنگ مقامات انہوں نے لیے اللہ الرحمن کی نزدیکی اور دیدار کے بدلے اللہ کا غصہ اور نے ملی بے شک یہاں یہ سخت نقصان میں رہے